وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ مریم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا